وہ ذرا کیسٹیں سنو جن کیسٹوں میں غازی بابا گرج گرج کے انڈین آرمی کے کیمپوں میں داخل ہوتا ہے اور حضرت ابو دجانا اور حضرت کارکا کی طرح کڑک کے کہتا ہے دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے اور گولیوں کے گھن گرج کے بیچ میں گولیوں کی گھن گرج کے بیچ میں وہ نظمے گاتا ہے نغمے آزادی والے جہاد والے نظمے گاتا ہے پرواہ نہیں کرتا جس کو بیسوں بشارتیں نصیب ہوئی جس کو درجنوں وقت محبت کے بوسے ملے جس کی کمر پہ گولیاں سینے پہ گولیاں رانوں پہ گولیاں لگی جو بارہ زخمی ہوا پھر کھڑا ہو گیا جس کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹی گئی مگر وہ دوبارہ زندہ نکلا جس نے کئی دفعہ موت کی آنکھوں میں آگ ڈالا اور پھر موت کو دھکا دے کے دشمن پہ مسلط کر کے باہر آ گیا جس کے پیچھے موت لیلا کی طرح دیوانی ہو کے پھرتی تھی اسے پکارتی تھی جو موت کے پیچھے مجلو کی طرح خود دوڑتا تھا جو شہادت بھول چکا تھا جو غضب بھول چکا تھا جو دنیا بھول چکا تھا آج دنیا میں اگر اسلام زندہ ہے انہی نوجوانوں کی برکت سے زندہ ہے آج قرآن کو عروج حاصل ہے انہی نوجوانوں کے عمل کی وجہ سے دنیا ماننے کو تیار ہے میں غازی بابا کے والد سے اور مدثر شہید کے والد سے درخواست کروں گا وہ کھڑے ہوں گے ہم سب بھی کھڑے ہو کر ان کی زیارت کریں گے حضرت مفتی جمیل خان صاحب اور دوسرے علماء ان کی دستار بندی کریں گے